سعید بن وسیب نے بیان کیا کہ بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جس کا دودھ بتوں کے لیے روک دیا جاتا اور کوئی شخص اس کے دودھ کو دہنے کا مجاز نہ سمجھا جاتا اور صاحبہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جسے وہ اپنے دیوتاؤں کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے اور اس سے بار برداری اور سواری وغیرہ کا کام نہ لیتے سعید راوی نے بیان کیا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عمرو بن عامر خزائی کو دیکھا کہ وہ اپنی آنتوں کو جہنم میں گھسیٹ رہا تھا اس نے سب سے پہلے سانڈ چھوڑنے کی رسم نکالی تھی اور وسیلہ اس جوان اونٹنی کو کہتے ہیں جو پہلی مرتبہ مادہ بچہ جنتی اور پھر دوسری مرتبہ بھی مادہ ہی جنتی اسے بھی وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے لیکن اسی صورت میں جب کہ وہ برابر دو مرتبہ مادہ بچہ جنتی اور اس کے درمیان میں کوئی نر بچہ نہ ہوتا اور حام وہ نر اونٹ جو مادے پر شمار سے کئی دفعہ چڑھتا اس کے نطفے سے دس بچے پیدا ہو جاتے جب وہ اتنی صحبتیں کر چکتا تو اس کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے اور بوجھ لادنے سے معاف کر دیتے نہ سواری کرتے اس کا نام حام رکھتے اور ابو الیمان حکیم بن نافع نے کہا ہم کو شعیب نے خبر دی انہوں نے ظاہری سے سنا کہا میں نے سعید بن مصیب سے یہی حدیث سنی جو اوپر گزری سعید نے کہا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہی عمر بن عامر خزائی کا قصہ جو اوپر گزرا اور یزید بن عبداللہ بن ہاد نے بھی اس حدیث کو ابن شہاب سے روایت کیا انہوں نے سعید بن مصیب سے انہوں نے ابو رضی اللہ عنہ سے کہا میں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو تیئیس